میں جشن آمد سرکاریوں مناؤں گا میں جشن آمد سرکاریوں مناؤں گا کہ جھوم جھوم کے ناتے نبی سنا گا کہ جھوم جھوم کے ناتے نبی مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا جھوم جھوم کے سارے سارے جشن آمد سرکاری مناؤں گا میں جشن آمد سرکاری مناؤں گا ولادت شگیتی کا مہینہ آیا گئے ولادت شگیتی کا مہینہ آیا گئے ولادت شہیدی کا مہینہ آیا ہے گلی مکان دکان آج سب سجاؤں گا گلی مکان دکان آج سب سجاؤں گا کہ جھوم جھوم کے ناتے نبی سناؤں مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا جھوم جھوم کے سارے مد سرکاریوں مناؤں گا میں جشن آمد سرکاریوں مناؤں گا خدا کے فضل سے پھر بارہویں کی رات آئی خدا کے فضل سے پھر بارہویں کی رات آئی خدا کے فضل سے پھر بارہویں کی رات آئی دل حزی میں خوشی کے دیے جلاؤں گا دل حزی میں خوشی کے دیے جلاؤں گا کہ جھوم جھوم کے ناتے نبی سناؤں جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا سارے بولو مرحبا ابا جم کے سارے بولو مرحبا ابا جشن آمد سرکاریوں مناؤں گا میں جشن آمد سرکاریوں مناؤں گا سے جشن بلادت میں احترام کے ساتھ جلو سے جشن بلادت میں احترام کے ساتھ جلو سے جشن ولادت میں احترام کے ساتھ قدم قدم پہ درودوں کے گل کھلاؤں گا قدم قدم پہ درودوں کے گل کھلاؤں گا کے جھوم جھوم کے ناتے نبی سنا مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا جھوم جھوم کے سارے سارے بولو مرحبا جشن آمدے سرکاری مناؤں گا میں جشن آمد سرکاری مناؤں گا پرچم نبی کی عظمت کا اٹھا کے ہاتھ میں پرچم نبی کی عظمت کا اٹھا کے ہاتھ میں پرچم نبی کی عظمت کا میں مرحبا کی صدائیں لگائے جاؤں گا میں مرحبا کی صدائیں لگائے جاؤں گا کہ جھوم جھوم کے ناتے نبی سناؤں مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا جھوم جھوم کے سارے بولو سرکاریوں مناؤں گا میں جشن آمد سرکاریوں مناؤں بناؤں گا عروج مجھ کو ملانا تے مصطفیٰ کے تفیل عروج مجھ کو ملانا تے مصطفیٰ کے عروج مجھ کو ملانا تے مصطفیٰ کے طفیل کرم سے ان کے بلندی پہ اور جاؤں گا کرم سے ان کے بلندی پہ اور جاؤں گا کہ جھوم جھوم کے ناتا بھی سنا مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا سرکاریوں مناؤں گا میں جشن آمد سرکاریوں مناؤں بناؤں گا سر پہ تاج میرے نسبت رضا کا عبید ہے سر پہ تاج میرے نسبت رضا کا عبید ہے سر پہ تاج میرے نسبت رضا کا عبید رضا کے نام کا صدقہ ہمیشہ کھاؤں گا رضا کے نام کا صدقہ ہمیشہ کھاؤں گا کے جھوم جھوم کے ناتے نبی سنا مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا مرحبا جشن آمد سرکار یوں مناؤں گا جھوم جھوم کے سارے بولو مرحبا جھوم جھوم کے سارے سرکار یوں منا گا میں جشن آمد سرکار یوں مناؤں